مائیڈاس ٹچ یہ کہانی ہے بادشاہ مائیڈاس کے حکومت کی کافی عرصے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حکومت ہوا کرتی تھی وہاں بادشاہ مائیڈاس کی حکمرانی تھی اس کے پاس بے حساب سونا تھا جس سے وہ شہروں کے شہر خرید سکتا تھا وہ اپنے سونے کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آتا ہے سب لوگوں کی یہی جاننے کی خواہش تھی کہ بادشاہ اتنا سونا کہاں چھپا کر رکھتا ہے تمہارا اندازہ کیا ہے کہ بادشاہ سونا کہاں چھپا کر رکھتا ہے مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کوئی بھلا اتنا سونا کیسے کما سکتا ہے جسے کسی نے دیکھا ہی نہیں سچائی یہ تھی کہ بادشاہ اپنا سارا سونا قید خانے میں رکھا کرتا تھا وہ ہر روز وہاں جاتا تھا اور اپنے سونے کی اشرفیاں اور سونے کی اینٹوں کو گنتا تھا رانی بادشاہ کی اس حرکت کو دیکھ کر ہنستی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی جان روز روز اپنا سونا مت گنیے کیا ہوا اگر یہ کچھ گھٹ بھی گئے تو آپ اس طرح مذاق کیسے اڑا سکتی ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے یہ سونا کتنا بیش قیمتی ہے ذرا غور سے دیکھیے اپنے اس ہار کو جو آپ نے پہنا ہے کیا یہ خوبصورت نہیں ہے دیکھیے کتنا چمک رہا ہے یہ جی ہاں یہ واقعی بہت خوبصورت ہیں پر بھلے ہی یہ بیش قیمتی ہوں ہمارے لیے خوشیاں تو نہیں خرید سکتے یہ میرے لیے خوشیوں کا باعث ہے تم کبھی نہیں سمجھو گی بھلا اس سے بھی خوبصورت چیز ہو سکتی ہے اس دنیا میں رانی بادشاہ کے بات سے اتفاق نہیں رکھتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ بادشاہ سے بحث کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے بادشاہ کی سونے کے لیے چاہت دن ب دن بڑھتی جا رہی تھی اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا میری گولڈ اپنے ابا کی دل عزیز بیٹی تھی وہ بہت ہی زندہ دل تھی وہ ہر چھوٹی سی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی وہ ہمیشہ اپنے ابا سے کہتی ابا جان یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہے بہت ہی پیارا دن ہے دیکھیے شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے پھر بھی یہ سونے جتنا چمکدار نہیں ہے بیٹا آپ نہیں سمجھو گی آپ جائیے اور اکیلی کھیلیے اپنی ماں کی طرح میری گولڈ بھی نہیں سمجھ پائی کہ سونا پھول سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتا ہے یوں ہی وقت گزرتا گیا اب بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت تنہا قید خانے میں ہی بتانے لگا وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا اور گنتا رہتا کچھ دن بعد سپاہی بادشاہ سے ملاقات کرانے کے لیے ایک عجیب سے شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوا وہ شخص بہت ہی سادے لباس سے وطن کیے ہوئے تھا بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیروں میں کوئی بھی چپل نہیں تھی کون ہے یہ شخص علی جناب یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ملا اس نے کہا میں بھٹک گیا ہوں میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے شہر کا نہ ہو تم نے کہا یہ بھٹک گیا ہے اس کے رہنے کا انتظام کرو اور جب تک اس کا گھر نہ مل جائے یہ ہمارا مہمان رہے گا دن گزرتے گئے بادشاہ صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ خاموش بڈھا شخص ایک اجنبی ہے بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ جنگل کے دیو کا نزدیکی دوست ہے بہرحال اس بڈھے شخص کا شاہی طریقے سے خیال رکھا گیا اسے سب کچھ مہیا ہو جاتا جس کی وہ مانگ کرتا کچھ ہفتوں کے بعد سپاہیوں نے اس شخص کے گھر کا پتہ لگا لیا اب اس مہمان کا اپنے گھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا اسی رات بادشاہ پھر سے قید خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا تبھی اچانک کیا او جنت جیسے تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو میں جنگل کا فرشتہ ہوں بائڈس آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں کیا آپ میرا سونا چرانے آئے ہیں <laughs> میں سونے کا کیا کروں گا یہ میرے کسی کام کا نہیں میں تمہیں شکریہ کہنے آیا ہوں میرا شکریہ کس لیے وہ بوڑھا شخص میرا عزیز دوست ہے جس کا تم نے بہترین خیال رکھا ہے میں تمہاری میزبانی سے بہت خوش ہوں میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے بادشاہ کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو کیا چاہیے مجھے سونے سے بھرا جہاز چاہیے نہیں سونے سے بھرا ہوا پورا گھر چاہیے نہیں یہ بھی کافی نہیں ہوگا میرے لیے رکو ذرا مجھے پتا ہے کیا چیز مجھے خوش رکھ سکتی ہے مجھے سونے کی چھون دے دو میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی چیز چھوں وہ خالص سونا بن جائے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں کل جیسے ہی آفتاب طلوع ہوگا جو بھی چیز تم چھو گے وہ خالص سونے میں تبدیل ہو جائے گی پر یاد رکھنا بادشاہ یہ خواہش تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گی سونا ساری خوشیاں نہیں خرید سکتا <laughs> اس جیسے فرشتے کو سونے کی قیمت کیسے پتا چلے گی میں اب پوری دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال شخص بن جاؤں گا <laughs> بادشاہ خوشی کے مارے رات بھر سو نہیں پایا وہ بیتابی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا صبح ہوئی بادشاہ بڑا بےتاب تھا یہ جاننے کے لیے کہ اس کے چھونے سے چیزیں سونے میں تبدیل ہو جائیں گی اس بستر پر سونا کتنا آرام کا باعث ہے جو اب سونے کا بن گیا پوری دنیا میں ایسی تقدیر بھلا کس کی ہوگی بادشاہ ہر وہ چیز کو چھونے لگا جس پر اس کا ہاتھ جا سکتا تھا اب مجھے اپنا سونا چھپانے کی ضرورت ہی نہیں چلو باہر چلتے ہیں مجھے پوری جگہ کو سونے سے چمکدار بنا دینا ہے بادشاہ جہاں جہاں سے گزرا قلعے میں ہر وہ چیز سونے میں تبدیل ہو گئی پھر وہ باغ میں جا پہنچا اور وہ ہر ایک درخت اور پودوں کو چھو کر سونے کا بنا دیا میں جگہ جگہ بھاگ کر تھک گیا ہوں میرے پاس پوری سلطنت باقی ہے سونے میں تبدیل کرنے کے لیے مجھے اپنی پوری سلطنت کو دکھانا ہوگا کہ میں کس طرح ہر چیز کو چھو کر سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں لیکن ابھی مجھے بھوک لگی ہے پہلے کچھ کھا لیتا ہوں وہاں پھل تھے مچھلی تھی کوش تھا اور بہت سے لذیذ پکوان میز پر موجود تھے صرف بادشاہ کے لیے او کیا بات ہے یہ بے حد لذیذ دکھ رہا ہے کیا نہیں اس کے اندر کا پانی کہاں گیا مجھے پیاس لگی ہے اوہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اب بادشاہ بہت ہی غمگین اور خوف زدہ ہو گیا اس نے دھیرے سے ڈرتے ہوئے ٹیبل پر جن جن چیزوں کو چھوا وہ خالص سونے میں تبدیل ہو گئی وہ خوفزدہ ہو گیا او اب میں کیا کھاؤں گا مجھے پیاس لگی ہے میں پانی کیسے پیوں گا میں سونا کھا اور پی تو نہیں سکتا کیا دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بھوک سے ہی مر جائے گا بادشاہ بہت ہی غمگین ہو گیا وہ وہاں بیٹھے ساری غذا کو دیکھتا رہا جو اب اس کے لیے کچھ بھی کام کی نہیں تھی تبھی اس کی بیٹی باغ سے دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اس سے پہلے کہ بادشاہ کو سوچ پاتا نہیں میری گولڈ اب ایک چمکدار خوبصورت مجسمے میں تبدیل ہو چکی تھی جو خوبصورت تھا مگر بے جان تھا نہ وہ سانس لے سکتی تھی اور نہ ہی ہل سکتی تھی بادشاہ یہ دیکھ کے چکنا چور ہو گیا اس کی عزیز بیٹی اب اس کے پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھی او نہیں یہ میں نے کیا کر دیا میری گولڈ مجھے اس طرح کی خوشی نہیں چاہیے میری گولڈ میری آنکھوں کا تارا کچھ تو بولو کچھ تو بولو بیٹی بادشاہ زارو قطار رونے لگا وہ قید خانے کی طرف دوڑا تاکہ وہ بوڑھے شخص سے مدد لے سکے او بادشاہ آخر مسئلہ کیا ہے تم نہایت ہی غمگین نظر آ رہے ہو ابھی تو کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں تمہاری خواہش کو پورا ہو کر کیا تمہاری کوئی دوسری خواہش ہے او خدایا میں آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں ایسی خوشی کس کام کی جو مجھے میری بیٹی سے جدا کر دے میں ان چیزوں کا کیا کروں گا جو خالی سونے کی بری ہے میں انہیں کھا بھی نہیں سکتا میں ایسے سونے کے پانی کا کیا کروں جو میری پیاس نہیں بجھا سکتا میری اصلی خوشی تو میری بیٹی ہے پر اب وہ کچھ بول نہیں سکتی میں ایسے خالی سونے کا کیا کروں جس نے میری بچی کی مسکان چھین لی خدایا مہربانی کر کے میرا پورا خالص سونا لے لیجئے میرا سب کچھ لے لیجئے بس میری بیٹی میری گولڈ مجھے لوٹا دیجئے میں اب سمجھ گیا ہوں سونا ساری خوشیوں کو خرید نہیں سکتا او بادشاہ آج تم نے بہت ہی مخصوص سچائی پرکھ لی سونا ایک دن چلا جائے گا جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے سچا پیار اور اپنوں کا اپنا پن یہ کبھی نہیں مرتا نہ ہی کبھی ہاوی ہوتا ہے یہ لو یہ سراہی جادوی پانی سے لبریز ہے اس کے کچھ قطرے ان چیزوں پر چھڑک دو جو سونا بن چکی ہیں جادوئی پانی سے وہ ساری چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں گی شکریہ بہت بہت شکریہ بادشاہ جادوئی پانی کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس بھاگا اور جلدی سے اس کے قطرے اپنی بیٹی پر چھڑک دیا پانی پڑتے ہی میری گولڈ نے سانس لی بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے بہو میں بھر لیا ابا جان یہاں کیا ہوا تھا کچھ نہیں میری بچی میں اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا بادشاہ نے پانی کے چند قطرے ان اشیاؤں پر ڈال دیا جو سونے کی بن چکی تھیں وہ اس قدر تھک گیا تھا کہ لکڑی کی سختی بھی اس کو اب اچھی لگنے لگی تھی پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر باغ میں گیا اور اس جادوئی پانی کے قطرے ڈالنے لگا درختوں پر پودوں پر اور پھولوں پر بادشاہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کیا میری گولڈ یہ دیکھو یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں یہ کتنا حسین دن ہے دیکھو یہ شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے ہاں بجان ساری چیزوں کو ایک بار پھر سے اپنی اصلی قدرتی شکل میں تبدیل کرنے کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ ناشتے کی میز پر رکھی وہ ساری چیزیں کھانے لگا جو وہاں موجود تھی اس سے پہلے بادشاہ کو ناشتہ اتنا لذیذ کبھی نہیں لگا تھا اس نے بہت سا پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا بادشاہ کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں اس نظارے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اب بادشاہ نے سونا گننا بند کر دیا تھا جو اس نے قید خانے میں محفوظ رکھا تھا اب وہ اپنا سارا وقت بیٹی اور بیوی کے ساتھ گزارنے لگا اب وہ اپنے اطراف موجود چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا لطف اٹھانے لگا اب وہ زمین کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا